حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی حرم والی بکریوں کے لیے اللہ بٹا کرتی تھی پھر آپ انہیں حرم کی طرف بھیجنے کے بعد محرم نہیں ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے